ننی جل پری ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک نیلے گہرے سمندر کے دل میں سمندر کے بادشاہ کی خوبصورت بادشاہ تھی جس میں وہ اپنی چھ بیٹیوں اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا بادشاہ کو اپنی تمام بیٹیوں سے بہت پیار تھا لیکن سب سے زیادہ پیار اس کو سب سے چھوٹے والی سے تھا ننی جل پری ایوا ایک دن بادشاہ کی پانچویں بیٹی کی سالگرہ تھی سب بادشاہ کے دربار میں سالگرہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے سالگرہ مبارک ہو میری پیاری بچی بہت شکریہ آپ سالگرہ مبارک شہزادی شکریہ سب کا شکریہ مجھے بہت فخر ہے کہ میری پانچویں بیٹی مرینا آج اٹھارہ کی ہو گئی ہے میں اسے خوشکی پر بھیجوں گا تاکہ وہ سورج کی روشنی اور تازی ہوا سے لطف اندوز ہو سکے سب خوشیاں مناؤ مزے بہت شکریہ ابو سمندر کی دنیا کے کچھ اصول ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے یہ سمندر کی دنیا انسانوں کی دنیا کی طرح نہیں ہم سمندر سے تعلق رکھتے ہیں اور سمندر میں ہی رہتے ہیں احتیاط کرو اور انسانوں کے پاس مت جانا ابو کیا میں مرینا کے ساتھ جا سکتی ہوں ابھی تمہاری باری نہیں میری پیاری مگر میں انسانوں کو دیکھنا چاہتی ہوں او ایوا جب تم اٹھارہ کی ہو جاؤ گی میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا ارے نہیں مجھے آپ کے لیے افسوس ہے شہزادی میرے ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے ہاں سب جانتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن یہاں کچھ اصول ہیں جن کی ہم نے پابندی کرنی ہے ابھی ایک سال باقی ہے آپ کی باری میں کیا واقعی آؤ چلو فش بال کھیلے ننی جل پری بہت خوبصورت تھی وہ سمندر کی باقی مخلوق کے ساتھ بہت مہربان تھی سب کو اس پر ناز تھا دادی ماں کیا انسان ہماری طرح دکھتے ہیں نہیں ان کی ٹانگیں ہوتے ہیں ہماری نہیں ہوتی اوہ تو انسان ہم سے بڑھتر ہیں نہیں انہوں نے ماحول حفاظت کرنا نہیں سیکھی ہمارے سمندر کو آلودہ کر دیا میں نے سنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جیتے ہیں نہیں تو انسان کی عمر صرف سو سال تک یا اس سے کم ہوتی ہے اور ہم کتنا زندہ رہتے ہیں ہم خدا کے کرم سے تین سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں جل پریاں مر جاتی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمندری چھاک بن جاتی ہیں مگر سب سے ضروری بات اگر ہم اپنی زندگیوں میں اچھے کام کریں تو امر ہو جاتے ہیں اور آسمانی دیوی پریاں ہمیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے جنت لے جاتی ہیں کیا واقعی دادی ماں بہت دیر ہو چکی اب تم سو جاؤ شب خیر شب بخیر انسانوں کو دیکھنے کی تمنا لیے ایوا ہر دن گننے لگی دن گزرتے گئے چھوٹی جلپری کا انسانوں کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا اس کی سالگرہ سے پچھلی رات وہ ساری رات نہ سو سکی جو ہی وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی اس کی بہنیں اس کی طرف بڑھی اور انہوں نے اس کو سالگرہ کی مبارک پیاری دی سالگرہ مبارک ہو میری پیاری ایوا شکریہ ابو مجھے بہت ناز ہے کہ میری سب سے چھوٹی بیٹی آج اٹھارہ کی ہو گئی ہے یہی وہ وقت ہے آپ اپنا وعدہ پورا کرے بادشاہ سلامت ہاں چھوٹی شہزادی چلو میں تمہیں دنیا دکھاتا ہوں ارے نہیں ابو آپ نے سب کو اکیلے جانے کی اجازت دی تھی میں بھی زمین دیکھنا چاہتا ہوں اپنی پیاری کے ساتھ نہیں جب آپ اسی کے ہو جائیں گے تب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی <laughs> میری شرارتی بچی جاؤ اور اپنا خیال رکھو لیکن محتاط رہنا انسانوں کے نزدیک مت جانا تم مصیبت میں پڑ سکتی ہو فکر مت کرے جہاں پناہ میں اس کا خیال رکھوں گا ہاں شاباش مگر اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آنا ورنہ میں تمہارا کھانا بنا دوں گا ہم شام تک واپس آ جائیں گے جہاں پناہ چھوٹی جل پری باہر کی دنیا کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوئی وہ جھینگے سے بھی زیادہ تیز تیرنے لگی میں بہت خوش ہوں رکو میرے لیے میں اور انتظار نہیں کر سکتی جلد ہی ننی جل پری سمندر کے اوپر پہنچ گئی ہاں۔ سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا نیلا آسمان چمکتا سورج پیارے پرندے او میرے خدایا کتنا زبردست ہے میرے خوابوں سے بھی بہتر او وہ کیا آواز آ رہی ہے وہ ایک جہاز ہے اور وہ لڑکا او خدایا وہ تو میری گڑیا کی طرح ہے میرا خیال ہے وہ شہزادہ ہے وہ اس کی سالگرہ منا رہے ہیں وہ شہزادے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت مشہور ہوئی اور گانے لگ پڑی ساتھ ہی کالے بادل آسمان پر چھانے لگے اور پورے سمندر پر ایک بڑی موج آنے لگی دیکھو طوفان او مجھے لہروں سے محسوس ہو سکتا ہے وہ جہاز محتاط رہو شہزادی محتاط رہو مگر کسی نے اس کی چیخو پکار نہیں سنی اور ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے جہاز کو ہلانا شروع کر دیا اور جہاز ڈوبنے لگا ارے نہیں وہ شہزادہ ہمیں اسے بچانا چاہیے ننی جلپری نے شہزادے کو بچا لیا اور اس کے ساتھ تیرتی ہوئی ساحل تک پہنچ گئی اپنی آنکھیں کھولو شہزادے وہ شہزادے کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی جلدی کرو کوئی آ رہا ہے مجھے اب جانا ہوگا شہزادے اپنا خیال رکھنا او سمندر میں کوئی مر گیا ہے یہ تو ابھی بھی زندہ ہے اسے بندر لے کے چلتے ہیں تبھی شہزادے کو ہوش آ گیا اور اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دیکھا میری جان بچانے کا شکریہ شہزادہ یہ سمجھ نہ سکا کہ ننی جلپری تھی جس نے اس کو بچایا تھا ارے نہیں تم نے اس کو بچایا اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہے ایسا ہی صحیح میں اسے زندہ دیکھ کر خوش ہوں سورج ڈھلنے لگا اور وہ واپس اپنے جہاں لوٹ گئے ننی اداس تھی جیسا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ شہزادے کو پھر سے نہیں دیکھ سکے گی میرے شہزادے میں تم سے پیار کرتی ہوں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نہیں کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نہیں کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نہیں کرتا یہ درد جو ہوتا ہے کیا پیار اتنا برا ہوتا ہے پیار اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے میرا خیال ہے میں اپنے پیار کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ سمندر کے قانون کے خلاف ہے مجھے نہیں پرواہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے ایک ترکیب ہے مگر خدشہ ہے کہ بادشاہ مجھے کھا جائے گا مجھے بتاؤ میرے ابو کی فکر نہ کرو اچھا ایک ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے لیکن اس سے ملنا بہت خطرناک میں کچھ بھی سوچے ننی جل پری اور محل چھوڑ کر چڑیل کے غار کی طرف چل پڑے چڑیل نے جادوئی گولے میں دیکھا کہ شہزادی اس کی غار کی طرف <laughs> بیچاری لڑکی اب سب ختم ہو گیا شہزادی سمندر کی سب سے پیاری اور مددگار مخلوق تھی اور کیونکہ وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے دوسری زندگی میں پری بن جائے گی اور تمہارے تمام گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے ہی وہ پری بنے گی تم اپنی زندگی کھو بیٹھو گی نہیں میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی ہا ہا ہا ہا ہا او میرے بادشاہ کی بیٹی چڑیل کے غار میں کیوں آئی ہے میری خواہش ہے کہ میں انسان بن جاؤں او اس جوان شہزادے کے لیے جی مجھے شہزادے سے پیار ہو گیا ہے اس سے تمہیں دکھ ملے گا پیاری شہزادی مجھے کوئی پرواہ نہیں میں بس اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کیا تمہیں یقین ہے ہا ہا ہا ہا کہ تم اس کا دل جیت لوگی جی میں کر سکوں گی خیر میں تمہیں انسان بنا سکتی ہوں مگر اس کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی جتنی میں ادا کر سکتی ہوں کروں گی ٹھیک ہے بدلے میں میں تمہاری خوبصورت آواز لے لوں گی یاد رکھنا اگر شہزادے کو واقعی تم سے پیار ہو گیا تو تم انسان بن جاؤ گی اور تمہاری آواز واپس آ جائے گی اگر تم اس کا پیار نہ جیت سکی تو تم ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جاؤ گی اور سمندری چاک میں بدل جاؤ گی میں میں اس کے لیے کچھ بھی قربانی دے سکتی ہوں ٹھیک ہے یہ جادوئی شربت لے جاؤ جب تم خشکی پر پہنچو تو اس کو پی لینا نے وہ شربت لیا اور ساحل کی طرف چل پڑی چوہی وہ سطح پر پہنچی اور اس نے وہ شربت پیا اچانک ایک زوردار درد سے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی دم ٹانگوں میں بدل گئی جب اسے ہوش آیا تو شہزادہ اس کے پاس تھا اپنی آنکھیں کھولو خوبصورت لڑکی تم اب محفوظ ہو لیکن تم کہاں سے آئی ہو تم مجھے ساحل پہ ملی میں تمہیں یہاں لے آیا اب آرام کرو اگلے دن ننی جل پری چلنے لگ پڑی شہزادے نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا واہ میں آج بہت خوش ہوں کیا تم میرے ساتھ رقص کرو گی واہ تم بہت اچھا رقص کرتی ہو میرے لیے بہت بڑا دن ہے مجھے اپنی زندگی کا پیار مل چکا ہے پیار ہے دیکھو میرے ابو واپس آ چکے ہیں خوش آمدید ابو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کی محبت سے ملیں اس نے میری زندگی بچائی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں ابو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بیٹے تمہاری خوشی میری خوشی ہے ننی جلپری کا دل ٹوٹ چکا تھا میرے دل میں بہت بری درد ہوتی ہے بادشاہ نے شہزادے کی شادی کا اعلان کیا میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں اور اب صبح کی پہلی کرن میرے لیے موت لے آئے گی اور میں سمندر میں غائب ہو جاؤں گی جھینگا محل پہنچا اور اس نے سمندری بادشاہ کو اور اس کی بیٹیوں کو تمام بات سنائی اے خدا میری بیٹی پر رحم کرنا یہ ضرور اس چڑیل کی کوئی چال ہے بادشاہ نے سمندری دیوی سے دعا کی اور اپنا ترشول لے کے جھینگے کے ساتھ تیرتا ہوا سطح تک پہنچ گیا اسی وقت تمام بہنیں تیرتی ہوئی چڑیل غار تک پہنچی میری بہن اب واقعی مشکل میں ہے ہم تم سے گزارش کرتی ہیں اپنا جردوئی ٹونا واپس لے لو ہاں مہربانی کر کے ہم تمہاری یہ رحم دلی کبھی نہیں بھولیں گے کتنے شرم کی بات ہے عظیم سمندر کی شہزادی ایک چڑیل سے بھیک مانگتے ہوئے خیر میرے پاس ایک جادوئی توڑ ہے مگر اس کے لیے اسے شہزادی کا خون کرنا ہوگا ہا جب یہ ننی جل پری شہزادی کو اس جادوئی خنجر سے مار دے گی تب ہی یہ واپس جل پری بن سکتی ہے بہنیں تیرتی ہوئی سطح کی طرف گئیں اور اپنے ابو کو جادوئی توڑ کے بارے میں بتایا انہوں نے ایوا کو دیکھا تو وہ ساحل پر درخت کے نیچے بیٹھی کھلونے کی طرف دیکھ رہی تھی ابو بہنوں مت رو میری بچی اگر تم چڑیل کے جادو کو واپس کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں تمہیں شہزادے کو مارنا ہوگا اور تم واپس چل پری بن جاؤ گی نہیں ابو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو میری بچی مگر وہ تمہارا کبھی نہیں بن سکتا ایوا میں تمہارے بنا مر جاؤں گا میرے بچے ننی جلپری نے اپنے ابو اور بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے اس نے وہ خنجر نکالا اور محل کی طرف چل پڑی شہزادہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اس نے وہ خنجر نکالا اور اس کو مارنے کے لیے اس کی چھاتی کی طرف بڑھایا او خدا میں اپنے پیار کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی میں خود مر جاؤں گی لیکن اسے نہیں مار سکتی وہ اپنے پیار سے شادی کر لے اور خوش رہے خوش رہو میرے پیار وہ واپس اپنے ابو اور بہنوں کی طرف لوٹی سب حیران تھے کہ خنجر پر کوئی خون نہیں لگا ہوا تھا سورج طلوع ہونے والا تھا وہ ساحل کے پاس پہنچی اور پھر اس نے سمندر میں اپنے کھلونے کے ساتھ چھلانگ لگا دی میں چھاک بن کر غائب ہو جانا چاہتی ہوں الوداع میرے پیار الوداع ابو الوداع میری بہنوں مجھے معاف کر دینا اللہ حافظ اچانک ایک پرسرار قوت نے اس کو پانی سے باہر دھکیل دیا آسمانی پریاں نمودار ہوئیں اور اسے سمندر سے باہر نکال کے لے گئی اے دیویو میری بیٹی کو بچانے کا شکریہ ہاں، یہ میں کہاں ہوں تم ہمارے ساتھ آسمان پر ہو ہم آسمانی پریاں ہیں ہم یہاں تمہیں تمہاری رحم دلی اور انسانوں اور سمندری مخلوقات کے لیے پیار پر انعام دینے آئی ہیں تم اب ایک امر روح حاصل کر سکتی ہو اور تم آئندہ بطور انسان پیدا ہوگی بہت شکریہ پری ماؤ ننی جلپری نے ہاتھ ہلایا اور آخری دفعہ سب کو الوداع کر دیا میں تم سے ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی پیارے شہزادے اگلی جنم میں بھی تم میری محبت ہوگی الوداع پیاری شہزادی الوداع وہ آسمانی پریوں کے ساتھ اوپر ہی اوپر جنت میں جاتی گئی